اردو کا پہلا ناول مراد العروس تحریر ڈپٹی نذیر احمد پیشکش سید عرفان علی ڈاٹ کام باپ تیسرا اکبری کی بد مزاجی اور اس کا سسرال سے روٹ کر چلا آنا کنبے کے لوگوں میں اکبری کی بد مزاجی اور بے ہنری اور شرارتوں کی اس قدر شہرت تھی کہ جہاں کہیں اس کی منگنی کا پیغام جاتا کوئی حامی نہیں بھرتا تھا لیکن خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ نہ سان نہ گمان ایک دم سے مردوں ہی مردوں میں ایک ساتھ دونوں بہنوں کی بات ٹھہر گئی حسن اتفاق سے دور اندیش خاں اور مولوی محمد فاضل دونوں میں پرانی راہ و رسم تھی دونوں نے ایک استاد سے پڑھا بھی تھا ایک مرتبہ دور اندیش خان رخصت لے کر دلی آ رہے تھے راہ میں مل گئے مولوی محمد فاضل نے باعثرار ان کو اپنے پاس ٹھہرایا خلاصہ یہ ہے کہ دور اندیش خاں نے دونوں بیٹیاں مولوی صاحب کو دینی منظور کر لیں جب کنبے والوں کو معلوم ہوا تو کسی نے محمد عاقل کی ماں سے کہا بھی کہ سمدھیانے کا کیا پوچھنا ہے مگر بڑی لڑکی کو لوگ مزاج کی بہت تیز بتاتے ہیں محمد عقل کی ماں اس طرح کی نیک دل عورت تھی کہ ہر چند اکبری کے حالات سنے سنائے اس کو سب معلوم تھے تاہم اس نے یہی جواب دیا کہ استخوان اچھی چاہیے خدا رکھے امیر گھر کی بیٹی ہے بڑی پھڑک کے بعد پیدا ہوئی ہے نانی کو تھا ارمان اور ارمان کی جگہ تھی انہوں نے کسی بات میں بچی کے دل کو میلا ہونے دیا نہیں لاڈ پیار میں آ کر کچھ ضد کرنے لگی ہوگی سب بچے اپنی اپنی جگہ سبھی ضد کیا کرتے ہیں بیاہ کی دیر ہے آپ ہی ٹھیک ہو جائے گی مگر یہ صرف بڑی بی کا خیال ہی خیال تھا اکبری بیاہ ہونے سے درست تو کیا ہوتی اس نے چوتھے پانچویں ہی مہینے میاں پر تقاضا کرنا شروع کیا کہ ہم سے تمہاری ماں کے ساتھ نہیں رہ جاتا ہم یا تو رہیں اپنے میکے میں یا خیر ایسی ہی زبردستی ہے تو کسی دوسرے محلے میں چل رہو ہم سے یہ رات دن کی کل کل نہیں سہی جاتی محمد عاقل ہکا بکا سا ہو کر منہ دیکھنے لگا اور بولا کہ آخر کچھ بات بھی ہے مجھ سے تو آج تک اماں جان نے تمہاری کوئی شکایت نہیں کی اکبری لو اور سنو الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے وہ میری کیا شکایت کرتی شکایت کرتا ہے کمزور شکایت کرتا ہے وہ جس کا کچھ بس نہیں چلتا شکایت کرتا ہے مظلوم محمد عاقل خدا نخواستہ تم پر کسی نے کیا ظلم کیا کچھ بتاؤ گی بھی اکبری ایک ہو تو بتاؤں سارے دن ان کو میرا پیٹنا ہے محمد عاقل تم نے کچھ معلوم بھی کیا کیا چاہتی ہیں اکبری چاہتی کیا ہیں میرے پاس کسی کے آنے اور بیٹھنے تک کی روادار نہیں تیوری تو ان کی میں جانتی ہوں خدا نے چڑھی ہوئی بنائی ہے مگر آج تو انہوں نے چنیا اور زلفن اور رحمت اور سلمتی منہ در منہ سب کی فضیحتی کی محمد عاقل تم کو ان لڑکیوں کا کچھ حال بھی معلوم ہے چنیا تو بھٹیاری ہے ظلفن شاید بخشو کلیگر کی کوئی ہے رحمت سخنی ہے اور اس کالی کلوٹی سلمتی کو تو میں نے اکثر مولن کنجڑے کی دکان پر دیکھا ہے میں سمجھتا ہوں ضرور اس کی بیٹی ہوگی موکن سے اس کا نقشہ بھی ملتا ہوا ہے بھلا پھر یہ لوگ اس قابل ہیں کہ تم ان کو اپنی سہیلیاں بناؤ محلے کے بھلے آدمی سنیں گے تو کیا کہیں گے غریب ہونا کچھ عیب کی بات نہیں ہے مگر ایسے لوگوں کی عادتیں اچھی نہیں ہوتی اسی خیال سے والدہ نے ان لڑکیوں کے آنے کی ممانعت کی ہوگی سو یہ تو کوئی برا ماننے کی بات نہیں اکبری بس تم ماں بیٹوں کی مرضی تو مجھے قید میں ڈالنے کی ہے سارے دن اکیلے چپ بیٹھے بیٹھے آدمی کا دم گھٹ جائے محمد عاقل اکیلی کیوں بیٹھو گلی کی گلی میں قاضی امام علی حکیم شفاء الدولہ منشی ممتاز احمد مولوی روح اللہ میر حسن رضائی آغائی صاحب وغیرہ کوڑیوں شراب بھرے پڑے ہیں ایسے لوگوں کی بہو بیٹیوں سے ملو چشمے ماں روشن دل ماشاد اکبری ان سے ملے میری جوتی ان سے ملے میری بلا تم بھی وہی ہماری اماں جیسی ہائی لائے وہ بھی بہت میرے پیچھے پڑی رہا کرتی تھیں کہ منہیاری کی بیٹی بنوں سے نہ مل وہ بنی ہوئی تھی میری سہیلی بھلا اس سے میں کیسے نہ ملتی اماں کی ضد میں میں نے بنوں کے ساتھ ایک چھوڑ دو گڑیا کے بیاہ کیے اور اماں سے چرا چرا کر اناج اور پیسے اور کپڑے اور کوڑیاں اتنی چیزیں بنوں کو دیں کہ اماں بھی زچ ہو گئیں نانی اماں کے ڈر کے مارے مارتی تو کیا بتھیرا کوستی تھیں برا بھلا کہتی تھیں مگر ہم نے بنوں کا ملنا نہ چھوڑا محمد عاقل نے کہا تم نے بہت جھک مارا یہ سن کر وہ احمق عورت بولی دیکھو خدا کی قسم میں نے کہہ دیا مجھ سے زبان سنبھال کر بولا کرو نہیں پیٹ پیٹ کر اپنا خون کر ڈالوں گی یہ کہہ کر وہ رونے لگی اور اپنے ماں باپ کو کوسنا شروع کیا الہی اس اماں بابا کا برا ہو کیسی کمبختی میں مجھ کو دھکیل دیا ہے مجھ کو اکیلا پا کر سب نے ستانا شروع کیا ہے الہی میں مر جاؤں میرا جنازہ نکلے اور غصے کے مارے پان کھانے کی پٹاری جو چار پائی پر رکھی تھی لات مار کر گرا دی تمام کتھا چونا توشک پر گرا اونی دریز کا لحاف پائنتی تہہ کیا ہوا رکھا تھا چونے کے لگتے ہی اس کا تمام رنگ کٹ گیا پٹاری کے گرنے کا غل سن کر سامنے کے دالان سے ساس دوڑی آئیں ماں کو آتے دیکھ کر بیٹا تو دوسرے دروازے سے چل دیا لیکن اپنے دل میں کہتا تھا ناحق میں نے بھیڑوں کے چھتے کو چھیڑا ساس نے آ کر دیکھا تو چار پیسے کا کتھا جو کل چھان پکا کر کلیاں میں بھر دیا تھا سب گر پڑا ہے توشک کتھے میں لت پت ہے آتے ہی ساس نے بہو کو گلے سے لگا لیا اور اپنے بیٹے کو ناحق بہت برا بھلا کہا ہر چند ساس نے منت کی اور سمجھایا اس مکار عورت پر مطلق اثر نہ ہوا ہم سائے کی عورتیں رونے پیٹنے کی آواز سن کر جمع ہو گئیں یہاں تک نوبت پہنچی کہ بخشو کلئی گھر کی بیٹی زلفن سمدھیا نے دوڑی گئی اور ایک ایک کی چار چار لگائیں نانی کی بے تدبیریوں نے تو اکبری کو غارت ہی کیا تھا نہ اچھی طرح پوچھا سنتے کے ساتھ ڈولی پر چڑھا پہنچیں بہت کچھ لڑیں جھگڑیں آخر اکبری کو اپنے ساتھ لے گئیں پیشکش سید عرفان علی ڈاٹ کام